بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر کامران اسکر ہے ہم پچھلے جو ہمارا درس تھا اس میں ہم تذکرہ کر رہے تھے علم کا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کس طرح سے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے بارے میں کیا قرآن آیات بیان کی ہیں تو جس طرح سے ہم نے قرآن آیت پڑھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ اور بے شک ہم نے ہم ان کے پاس کتاب لائے اور بے شک ہم ان کے پاس کتاب لائے جس میں ہم نے اپنے علم سے واضح کر دیا یعنی قرآن شریف تو ہے ہی سراسر علم پھر اس کے بعد جو یعنی ارشاد خدا بندی ہے کہ فلاں فلاں علیہ بعلم اور پھر ہم ان پر علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے یعنی جس طرح قصہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ نقص سے نہیں ہے بلکہ نقصنا قصہ سے ہے کہ فلاں نقسنا علیہم بعلم پھر اس کے بعد آتا ہے جی بل آیا تم بینا تم فی سدور اوت العلم بلکہ وہ روشن آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینے میں ہیں جن کو علم دیا گیا یہ سورت العنکبوت میں ہے اس کے بعد آتا ہے جی سورت الرحمان کی جو مشہور آیت ہے ویسے تو تمام آیات مشہور ہیں لیکن یہ ذرا زیادہ خوبصورتی کے لحاظ سے زیادہ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے اپیل کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علمه البیان یعنی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان سب سے پہلے کیا بہت مہربان الرحمن جو ہے اور اس کے بعد علم القرآن دوسری بات قرآن کا علم دیا رحمان نے اور پھر اس کے بعد خلق الانسان علامہ البیان انسان کو پیدا کیا علامہ البیان اور اس کے بعد اس کو بیان کا علم دیا یعنی کہ دیکھیں علم کے بارے میں دو دو دفعہ آ رہا ہے اور اس کو بیان کا علم دیا تو اسی طرح ہمارے جو پیر مرشد ہیں محترم محمد نسیم احمد صدیقی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنے علم کو آگے بیان کرو لیکن ایک بات وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اوتھینٹک ہو مستند ہو اس کو آگے بیان کرو جو چیز مستند نہیں ہے اس کو آگے نہ بیان کرو مثال کے طور پہ آج کل بڑا ہے کہ جی یہ جو جو شخص رمضان کی سب سے پہلے بشارت دے دے گا وہ جنتی ہوگا یہ ایسی جو موضوع احادیث ہیں ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے اور جو ضعیف احادیث ہیں اس کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کسی صحیح حدیث کے ساتھ کلیش کرے یا کسی مسائل اخذ نہیں کیے جا سکتے ضعیف احادیث سے تو ضعیف احادیث کو صرف فضائل کے لیے بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ جی یہ ضعیف ہے لیکن اس سے اگر اصلاح مقصود ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجئے ضعیف حدیث سے ہو صحیح حدیث سے ہو علماء کے قول سے ہو مقصد ہمارا اصلاح احوال ہے اصلاح قلوب ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں تو بیان کیجئے اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو بھی چیزیں وہ اپنے لیکچرز میں بیان کرتے ہیں اس کو آگے بیان کرو بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی اپنا اپنی کوئی ریکارڈنگ کرے یا اپنے کوئی محفل کرے محفل میں کچھ بیان کرے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو بہت خوش ہوتے ہیں اسی طرح وہ جو ہماری جو تبلیغی سلسلے ہیں اس میں ایک تبلیغی جماعت ہے دعوت اسلامی خامیاں اپنی جگہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جو ان کا بنیادی جو طریقہ کار ہے کہ آگے بیان کیا جائے اور علم کو پھیلایا جائے تو علامہ البیان اور وہ تو کہتے بھی بیان ہے کہ جی فلان صاحب کا حاجی صاحب کا حاجی عبد الوہاب صاحب کا بیان ہوگا تو بیان کی اتنی فضیلت ہے تو علم ایسا نہیں ہے کہ جی اپنے آپ کے اندر آپ چھپا کے رکھیں علم کو جتنا آپ آگے بیان کریں گے یہ اتنا اتنا بڑھے گا اور آگے ہی ابھی ہم دیکھیں گے کہ امام غزالی کی ہی بک احیال علم میں آتا ہے کہ جی جب انسان جو ہے وہ ایک کشتی سے ڈوبنے لگتا ہے اور کشتی ڈوبنے لگی ہے تو انسان پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان کو اگر تیرنا آتا تو وہ بھی ایک علم ہے اس کے بعد جب وہ تیر رہا ہو تو ہر چیز اس کی فنا ہو جائے گی جتنے پیسے ہیں لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے سب کچھ وہ پانی میں اگر اس کی جیب میں بھی ہے تو وہ پانی کے اندر برباد ہو جائے گا وہ اپنا بیگ شیگ سب کچھ کچھ نہیں لے جا سکے گا لیکن جب وہ تیر رہا ہوگا تو اس کا علم بھی اس کے ساتھ تیر رہا ہوگا اور جب وہ آخرت کی منزل پہ جائے گا تو علم ہی اس کے ساتھ جائے گا اور اس کے اعمال جائیں گے لیکن باقی دنیا کی چیزوں کوئی نہیں جائیں گی یعنی دنیا کی چیزوں میں صرف علم اور اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں تو جب تیر رہا ہوتا ہے تو علم ہی تیر رہا ہوتا ہے اور یہ بڑی مشہور قائد ہے کہ جی ایک شخص جو ہے دو دو اشخاص جو ہیں وہ کشتی میں سوار تھے ایک بڑا عالم تھا گرامر کا صرف و نحف کا عالم اور ایک جو ہے وہ ملاح تھا تو اس میں اس روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ علم پہ کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ جی میرے پاس بہت بڑا علم ہے اور علم کوئی بھی ہو دنیا کا ہو اور دین کا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اس پہ تکبر نہیں ہونا چاہیے صرف اور نحف بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ہم قرآن کو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں اگر ہمیں صرف اور نحف کا علم ہو تو اس میں یہ ہوا کہ جی وہ ایک صاحب تھے صرفی یا نحوی کہہ لیں تو وہ ان کو کچھ اپنے علم پہ شاید تکبر تھا یا کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ جی ملا سے پوچھا کہ تم نے تمہیں صرف و نحف جانتے ہو ملا نے کہا کہ نہیں صاحب میں تو نہیں جانتا کہتے ہیں پھر تو تم نے اپنی آدھی زندگی گنوا دی تھوڑی دیر کے بعد ہی جو کشتی تھی وہ ہچکولے کھانے لگی اور بس جو ہے نا بس ڈوبنے کے قریب تھی تو ملا نے پوچھا کہ حضرت آپ تیرنا جانتے ہیں کہتے نہیں کہتے آپ نے تو اپنی پوری زندگی گنوا دی تو اسی لیے کبھی کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے تو اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے ایک جو تیرنے والا ملاح ہے اس کے پاس بھی تو ایک علم ہے کہ وہ تیرنا جانتا ہے وہ کشتی کو چلانا جانتا ہے اسی طرح جو ایک شخص جو یعنی یہ بھی ایک علم ہے موچی ہے اس کا اپنا ایک علم ہے درزی کا اپنا ایک علم ہے میمار کا انجینئر کا ڈاکٹر کا یہ اپنے علوم ہیں اور اسی طرح جو دین کے علوم ہیں وہ اپنی جگہ ان کا اپنا مقام ہے اور بے شک دین کے علوم زیادہ ان کی ان کا مقام زیادہ ہے دنیا کے علوم سے کیونکہ وہ وہ آپ کو آخرت کی بھلائی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور دنیا کے جو علوم ہیں اس میں بھی آپ آخرت کی بھلائی ہی کو مد نظر رکھیں تو پھر ان کا مقام بھی بڑھ جائے گا ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کی خدمت کریں انجینئر ہیں تو ایسی مضبوط چیز بنائیں پائیدار چیز بنائیں کہ جو ہے وہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ حفاظت کے ساتھ رہیں پھر آپ نے روشن دان اگر آپ نے بنایا ایز انجینئرز انجینئر تو وہ اس میں یہ ہو کہ جی اذان کی آواز آئے گی لوگوں کو تو پھر اگر آپ کوئی آرکیٹیکٹ ہیں آپ باقاعدہ پریئر روم ڈیزائن کر کے دیں آپ مشورہ دیں کہ جی آپ کا گھر ہے اس میں یہ جو ہے یہ گوشہ جو ہے اس کو نماز کے لیے مختص کریں مطلب ہر چیز میں آپ اللہ تعالی کی جو ہے وہ رضا تلاش کریں تو ہر ہر قسم کا علم جو ہے وہ علم نافع ہو جائے گا تو پھر جو علم دنیا ہے اگر وہ دین کی اور آخرت کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے حاصل کیا جائے گا تو وہ بھی قریب قریب پہنچ جائے گا علم دین کے اور اگر علم دین کا جو نیت ہے وہ اس میں حصول دنیا ہو یا تکبر ہو تو اس کا مقام گر جائے گا تو ویسے اوور آل علم دین کا مقام علم دنیا سے بلند ہے تو اس کے بعد تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ جی خلق الانسان علامہ البیان اس کے بعد آتا ہے کہ جی اللہ بہی خیرن یوفق الدین ویلہمہ رشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے تو یہ الموجم القبیر میں یہ روایت آتی ہے اس کے بعد نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء تو یہ سنن ابن ماجہ کی ہے یہ حدیث کہ علماء کرام علم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں علما ورثت الانبیاء علم کون سا ہو علم ایسا ہو جو علم نافع ہو تو پھر آپ انبیاء کے وارث ہوں گے تو ایسا مطلب فرقہ وارانہ فرقہ پرستی یہ چیزیں اسلام میں نہیں الاؤڈ واطسم بحب اللہ جمیاؤں ولا تفرقو علم کا جو ایک بنیادی جو متم نظر ہو وہ اصلاح امت ہو اس طرح ہمارے بہت سارے علماء ہیں جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور جو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات ہوں اور مفتی تقی عثمانی دامت برکات ہوں اور جس طرح پروفیسر ساجد میر دامت برکات ہوں ان کا یعنی ٹیلی ویژن چل رہا ہے پیغام ٹی وی تو یہ یہ لوگ جو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں یہ کتنی اچھی بات ہے اور پھر جو دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا محمد الیاس قادری تاری دامت ہوں تو یہ دین کے پیغام کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلاتے ہیں اور جس طرح مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل تو ایسی نیت ہونی چاہیے کہ علم ہمارے پاس نہیں رہے گا علم آگے بڑھے گا تو علماء ورثت الانبیاء کہ جی انبیاء کے بعد کسی نے تو آنا نہیں ہے کسی نبی نے تو نہیں آنا تو پھر جو امت کے اولیاء اور علماء ہیں انہوں نے ہی دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور پھر اس کے بعد ایک ولتکم من کو ممت ہوں یا دونا الخائر کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے امر بالمعروف کرے اور نہیں انل منکر کر تو ایسی بے شمار جماعتیں ہیں ایک نہیں ہیں مثلا تبلیغی جماعت ہو گئی دعوت اسلامی ہو گئی پھر تنظیم اسلامی ہو گئی جماعت اسلامی ہو گئی خرم مراد صاحب رحمت اللہ علیہ کتنا ان کا کام تھا مولانا مودودی صاحب کا کتنا کام تھا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی جماعت ہو گئی جو اسلامک ریسرچ کاؤنسل ہے برادر عمران ہے یہ سب لوگ علم کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ایک وراثت ہے انبیاء کی کہ جو علماء ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں پھر اسی طرح اولیاء صوفیاء میں سے ہمارے پیر و مرشد ہیں محمد نسیم احمد صدیقی صاحب پھر اور جو دیگر اولیاء ہیں عبداللہ بھٹی صاحب ہیں سرفراز احمد شاہ صاحب ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر ہیں پھر پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں اور طارق صاحب ہیں طارق چغتائی صاحب ہیں اور حضرت مقصود مقصود الحسن مقصود احمد نقشبندی کتنا نیک کام کر رہے ہیں تو ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنے انداز سے دین کے پیغام کو آگے پہنچا رہا ہے تو یہ لوگ انبیاء کے وارث ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یس تغفر للعالمی ما فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی ہر چیز عالم کے لیے بخشش طلب کرتی ہے اور یہ جو یہ اس میں آتا ہے اتحاف السادہ المنقین جلد اول تو ہم یہی کہیں گے کہ جی اس میں امام غزالی کے حیال علم میں آیا اب یہ ہو سکتا ہے یہ اس طرح صنعت کے حساب سے کوئی بہت ظاہرہ صحیح حدیث نہیں ہے لیکن آپ اس میں سے پیغام دیکھیں کہ علم کا مرتبہ کیا ہے کہ جو آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں وہ عالم کے لیے بخشش طلب کرتی ہیں بس یہ پیغام ہے پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنزل مال میں آتی ہے کہ ان الحکمت تزید الشریف شرفن المملوک الملوکی یدرک مدارک الملوک بے شک علم معزز کی عزت کو بڑھاتا ہے اور غلام کو اس اس قدر بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو دیکھیں یعنی کہ کتنا علم علم کتنا درجہ بڑھاتا ہے انسان کا اور ہمارے علماء اللہ تعالی ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے کس طرح ماشاء اللہ وہ یعنی بادشاہوں کی سی زندگی گزارتے ہیں اتنی ان کو خلق خدا اتنی عزت دیتی ہے پھر خصلتانی لا یقونانی فی منافق و فقن فدین کسی منافق میں یہ دو خوبیاں نہیں پائی جاتی راہ راست پر ہونا اور دین کی سمجھ تو منافق میں یہ دو خوبیاں نہیں ہو سکتی ایک تو وہ راہ راست پر نہیں ہوگا اور اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو یہ جو حدیث نمبر تین ہے جامع ترمزی میں آتی ہے یہ پھر اس کے بعد تو اس دور اس کے بعد جو مترجم ہیں یہ فرماتے ہیں مولانا صدیق ہزاروی صاحب کہ اس دور کے بعض فقہا کی منافقت کی وجہ سے اس حدیث پہ ہرگز شک نہ کرنا کیونکہ آپ کے ارشاد گرامی میں وہ فقہ مراد نہیں جو تمہارے خیال و تصور میں ہے ان قریب فقہ کا مفہوم بیان ہوگا تو یہ امام غزالی بتا رہے ہیں اور اس کا ترجمہ نے بیان کیا کہ وہ فقہ کا بتائیں گے کہ فقہ ہوتی کیا ہے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ افضل المؤمن العالم الذي ان الذیح الیہ نفع و استغنی عنہ اغنا نفسا بہترین انسان وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ نفع دے اور جب اس سے بے اتنائی برتی جائے تو وہ بھی بے بے, بے نیاز ہو جائے تو جب یعنی اس کو اپروچ کیا جائے کنزل المال میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب ایک عالم کو ضرور کی ضرورت ہو تو وہ نفع دے لیکن پھر جب عالم کو اگر اگنور کیا جائے تو پھر عالم بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس لیے جو پیاسا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور احادیث ہیں اور میں اس میں سے جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ بیان کر دیتا ہوں جو مسند امام اوتھنٹک کتاب میں آئی ہے کیونکہ اس سے ٹائم بھی ہمارا بچے گا ایسے تو تمام جو حادیث ہیں وہ معتبر ہیں اور رسپیکٹڈ ہیں اللہ یہ کہ بالکل موضوع و من گھڑا تو اس کو ہم نہیں لیں گے اناس معاون کا ماد این ضہ بے فدا سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح لوگوں کی بھی کانیں ہیں پس ان میں وہ لوگ ہیں جو دور جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرتے کے دین کی سمجھ رکھتے ہیں یعنی یہ ایک حدیث ہے جو کہ مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے پھر اس کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان تر ہے یعنی ایک عالم کی موت جو ہے وہ قبیلے کی موت سے بھی بدتر ہے یہ حدیث ہے اور یہ کنزل یہ الاسرال المرفوع میں آئی ہے تو ظاہر ہم اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بڑا مشہور مقولہ ہے عربی کا موت العالمی موت العالم یعنی ایک عالم فوت ہو گیا تو پورا عالم فوت ہو گیا ایک اتنا بڑا خزانہ ایک ہارڈ ڈسک جو اس کے دماغ میں ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے تو وہ پورا یعنی ایک عالم فوت ہو گیا تو پورا عالم پورا جہان فوت ہو گیا یہ اس میں آتا ہے تو اس کے بعد جو آتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو کہ اس میں آتی ہے الکامل جلد اول میں آتی ہے لیکن اس پہ اب اس کے اوتھینٹسٹی کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ جو صحیح حدیث بیان کرنے والے عالم تھے انہوں نے بھی اس ضعیف حدیث پر عمل کیا اور اربائین نووی لکھی کہ چالیس حدیثیں بیان کی تو من حفظ علا امتی اربائین حدیثم من سنتی حت الدیحہ الیہم کنت لہو شفیان و شہیدن یوم القیامہ جس شخص نے میری امت کی خاطر سنت سے متعلق چالیس احادیث یاد کی حتیٰ کہ انہیں ان تک پہنچا دیا تو میں قیامت کے دن اس شخص کا سفارشی اور گواہ ہوں گا تو اس اور اربعین نوی اور اس طرح سے وہ شاہکار اور بہت سارے علماء نے پھر آگے چالیس چالیس احادیث بیان کی چالیس احادیث کا اس میں یہ ہے کہ آپ کتاب لکھیں پھر کتاب آپ لوگوں کو دیں پی ڈی ایف ہو وہ آپ کہہ دیں وہ پی ڈی ایف لوگ پڑھ لیں لیکن جب آپ ایک واٹس ایپ کا میسج بھیج رہے ہیں اس میں چالیس احادیث اکٹھی بھیج رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میک sure کریں کہ وہ کوئی اوتھینٹک کوئی مستند احادیث ہوں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مستند کے علاوہ جو ہے وہ اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے بھیجی جائیں ایک ہی سٹنگ میں چالیس احادیث بھیج دیں اور کوئی پڑھے ہی نہ کیونکہ اس میں ایک جو اس میں یہ ہے کہ چالیس احادیث یاد کی حتیٰ کہ ان تک پہنچا دیا تو لوگوں تک پہنچے گی تو تب تک جب لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ نے چالیس احادیث بیان کر دی لوگوں نے پڑھا ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ ایک ایک کر کے بھیجیں اور وہ زیادہ بہتر ہے چالیس دن تک آپ بھیجتے رہیں روزانہ بھیجیں بے شک تو ساتھ بے شک اس کے ترجمہ تشریح بھی ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ چالیس احادیث لوگوں تک پہنچائی جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے پھر اسی طرح ایک اور احادیث ہے جو متناہیہ میں آتی ہے کہ من حملہ من امتی اربعین حدیثن لقی اللہ عز جل یوم القیامت فقیحن عالمن اب یہ ضعیف حدیث ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ روایت ہوئی ہے واللہ تعالی عالم میرا جو امتی چالیس حدیث یاد کرے گا وہ قیامت کے دن ایک فقی عالم کی صورت میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا تو اس کے بعد پھر اور بھی یہ حدیث ہیں لیکن ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جو زیادہ اوتھینٹک ہیں وہ لی جائیں پھر اس کے بعد ایک اور جو حدیث آتی ہے جامع ترمزی کی ہے کہ فضل العالمی علی العابدی لفضلی علی ادنا رجل من اصحابی عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح سے ہے جیسے مجھے اپنے ادنا صحابی پر فضیلت ہے او پھر اسی طرح ایک اور جو حدیث ہے جو کہ یہ بھی جامع ترمزی میں ہی آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے جس میں میں ایسے علم کا اضافہ نہ کروں جو مجھے اللہ تعالی کے قریب کر دے تو اس دن کے طلوع آفتاب سے مجھے برکت حاصل نہ ہوئی یعنی علم کی اس قدر فضیلت ہے کہ وہ علماء کے بھی عالم اور کائنات میں سب سے زیادہ جن کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے سب سے زیادہ علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالی کے علم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نو no کمپیرزن لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ علم دیا گیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا دیا کس نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ چاہتے کہ نہ ملے تو کسی کو نہ ملتا تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بڑے عالم تھے وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ جی مجھ پہ اگر کوئی ایسا دن آئے کہ جس میں میں ایسے علم کا اضافہ نہ کروں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو اس کے طلوع اس دن کے طلوع آفتاب سے مجھے کوئی برکت حاصل نہ ہوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے تھے اور وہ جس طرح قرآن میں آتا ہے وہ قل رب ضدنی علما تو علم جو ہے وہ تو محد سے لحد تک حاصل ہوتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس علم آپ نے پی ایچ ڈی کر لی تو علم ختم نہیں آپ میڈیکل سائنس ہو کچھ ہو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ ایون جو اب جو ماڈرن میڈیکل کاؤنسلس کی ریکمینڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتی جی, کرتے رہیے سی پی ڈی ہے سی پی ڈی پوائنٹس ہوتے ہیں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پھر اسی طرح continuous medical education C M E تو یہ چیزیں یہ چلتی رہنی چاہیے علم کبھی سٹاپ نہیں ہوتا بلکہ علم علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے اور جب تک حتی یاتی یا یقین کہ جب تک انسان کو موت نہ آ جائے علم بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد موت کے بعد جو اللہ تعالیٰ علم عطا اس کے, کے اس بعد کر دے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح چودہویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے فضل العالمی العابدی لفضل ال اور یا کفضل القمری لیلت البدری علی سائر القواقب چودویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افسل ہے آپ دیکھ لیں خود ستارے بالکل کچھ روشنی نہیں رہتی جب چودویں رات کا چاند ہوتا ہے کتنا اس کا روب دبدبا اس کا ہوتا ہے ایک اپیرنس ہوتی ہے ہے تو یہ اور اسی طرح پھر جو ہے وہ تو یہ ایک حدیث تھی اس کے بعد پھر جو اس سے اگلی حدیث ہے اس کا مجھے حوالہ نہیں مل رہا تو پھر میں اس کو بیان نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنز المال کی حدیث کل الشعین اماد ان و اماد حاظر دین الفق ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون دین کی سمجھ ہے سبحان اللہ خیر الدین کم ایسرا ہو خیر العبادت الفق تمہارا بہتر دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہو اور بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے یہ بھی کنز المال میں آیا ہے پھر فضل المومن العالمی المومن العابد بھی درجہ کہ مومن عالم کو مومن عابد پر ستر درجے فضیلت حاصل ہے یہ علم کی ہے فضیلت پھر علم جو ہے وہ ہمیشہ نفع بخش ہونا چاہیے تو اللہ تعالی علم کے ساتھ تھوڑا کے ساتھ تھوڑا عمل بھی اللہ تعالی کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع بخش ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے لا علم ہوتے ہوئے زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا یہ بھی کنز المال کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلیل ينفع مال علم باللہ و ان کثیر العمل لا ينفع مال جہل باللہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع بخش ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے لا علم ہوتے ہوئے زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا یہ اصل میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پوری جو کتاب ہے احیاء علوم الدین کہ دین کو زندہ کیا جائے علوم الدین کو زندہ کیا جائے وہ احیاء کیوں ہے وہ کیوں زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علم کی بنیاد اس بات پہ رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت نصیب ہو یہ علم کا اصل متم نظر ہے مقصد ہے تو اگر یہ چیز ہی نہیں ہمیں مل رہی تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع بخش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہی نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی آپ عمل کرتے جائیں تو اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا اور یہ کنز المال میں آتی ہے تو تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اس طرح سے یعنی علم پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اور علم حاصل کریں اور جس طرح سے وہ بابا بلے شاہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ علم و بس کری ہو یار وہ ایسا نہیں تھا باب بلّہ شاہ خود ایک عالم آدمی تھے اور بہت قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے تھے وہ جو کہتے تھے کہ جی علم و بس کری ہوں یار وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایسا علم حاصل نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لے کے جائے بلکہ ایسا علم حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت عطا کرے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے تو پھر علم بہت کیا فضیلت ہے علم کی اور اگر اللہ تعالیٰ کو ہی آپ نے نہیں پہچانا اور تکبر میں مبتلا ہو گئے فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئے دنیا داری میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ کو بھلا کے رکھ دیا تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے جو اقوال ہیں علم کے بارے میں وہ نیکسٹ انشاءاللہ سٹنگ میں ہم کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ یہ پوری احیاء العلوم کو ان شاء اللہ تعالی یہ کور کرنے کا ارادہ ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ کئی سال لگیں گے اس میں اور اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق کتاب فرمائے اور بہت ساری غلطیاں ہوں گی مجھ سے اور آج بھی ہوئی ہوں گی میں ظاہر ہے کہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور یہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر اصغر علی شیخ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا کہ یہ اس کو آگے بڑھایا جائے یعنی کہ احیاء العلوم اور غزالی امام غزالی پہ وہ کام کرنا چاہتے تھے جو کہ زندگی نے زیادہ مہلت نہیں دی لیکن انہوں نے بہرحال غزالی پہ ان کا ایک خاص ان کا اسپیشل انٹرسٹ تھا تو میں ان کے ہی سال ثواب کے لیے بھی یہ چیز جاری رکھنا چاہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی سید المرسلین